وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا کو ان کا مہر بخوشی دے دو اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لو آیت میں کلمہ نحلہ کا معنی عائشہ نے فریضہ کیا ہے اور ابن زید نے واجب کیا ہے یعنی شادی کے وقت عورت کا مہر مقرر کرنا واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے کسی فرد کے لیے بغیر مہر کے شادی کرنا جائز نہیں ہے اور مہر کے تعین کے وقت نیت بھی صحیح ہونی چاہیے کہ یہ عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی فعل شنی کی تردید کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ شادی کے وقت عورتوں کا مہر ضرور متعین کریں اور ان کا حق ان کو ضرور دیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی طیب نفس کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے تو اس کا استعمال جائز ہوگا آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی حیا کی وجہ سے یا شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے ایسا کرتی ہے اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ قرآن تعلیم کی خلاف ورزی ہوگی